رحيما اور جو شخص کوئی گناہ کرے گا یا اپنے آپ پر ظلم کرے گا پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے گا تو اللہ کو بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا آیت 110 سے 113 کا تعلق بھی توما بن عبیرقی کے واقعے سے ہے جن لوگوں نے چوری کی اور جنہوں نے ابن عبیرق کا ساتھ دیا اور اس کا دفاع کیا اگر وہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اور چونکہ قرآن کریم میں ہمیشہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے خصوص سبب کا نہیں اس لیے یہ حکم سب کے لیے ہے اور جو کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا وبال اسی کے سر پر ہوتا ہے اس کی وجہ سے کسی دوسرے کا مواخذہ نہیں ہوگا اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر کے کسی دوسرے کے سر ڈال دیتا ہے جیسا کہ بنی عبیرق نے یہودی کو متہم کر دیا حالانکہ وہ بری تھا تو اس نے بہتان دھرا اور عظیم گناہ کا ارتکاب کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اپنے احسانات یاد دلائے ہیں کہ اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے بذریعہ وحی بتا نہ دیتا کہ چور یہودی نہیں بلکہ ابن عبیرق ہے تو آپ نے بے گناہ کا ہاتھ کاٹ لیا ہوتا اور اس کس بیانی کا وبال انہی جھوٹوں کے سر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا اس لیے کہ آپ کو حقیقت حال کا علم نہیں تھا اللہ کا اپنے رسول پر یہ بھی احسان ہے کہ اس نے آپ کو قرآن کریم اور سنت جیسی نعمت عطا کی اور دین و شریعت کے وہ امور سکھائے جنہیں آپ پہلے سے بالکل نہیں جانتے تھے فخر الدین راضی نے لکھا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے کہ علم سے بڑھ کر کوئی نعمت کوئی شرف اور کوئی منقبت نہیں ہے